جل چکے ہیں شہدی کے فضا خاموش ہے جل چکے شہدی کے فضا خاموش ہے جل چکے کے خاموش ہے چکے

چکے زینب کے دا خاموش ہے چکے خاموش ہے چکے ہے چکے

بچا کرتا پتا ہم جل چکے شہر دیکھے رزاروش ہے جل چکے شہر دیکھے رزار خانوش ہے کیا کرے کس دل سے پیر کی بی کیا کرے کس دل سے دش کے ساتھ خاموش ہے جل چکے خیمے شہدی کے